پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو اور تمہارے باپ آدم اور ان کی اولاد کی قسم ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا ہے کیا اس کا خیال ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دی ہیں اور زبان اور دو ہونٹ بھی اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے پھر وہ گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا اور تم کیا جانو یہ گھاٹی کیا ہے کسی گردن کا آزاد کرانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا کسی دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر اور مرحمت کی ایک دوسرے کو نصیحت کی یہی لوگ خوش نصیبی والے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہے وہ بدبختی والے ہیں انہیں آگ میں ڈال کر اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا